السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر 34 میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر کے آخر میں یک کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی تھی اور ایک لحاظ سے یہ ڈسکشن ہماری ایک ٹول کی جانب ذرا چلی گئی ہے لیکن اس کی وجہ شاید ہم نے اس کورس کے شروع میں ہی اسٹیبلش کر لی تھی کہ نہ صرف ہم کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے تھیوریٹیکل ایشوز کی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ان کو کور کریں گے بلکہ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم ان ٹولس کو بھی استعمال کرنا سیکھیں جن کی بنا پہ ہم خود کمپائلر بنا سکتے ہیں بلکہ آپ کا جو پروجیکٹ اس کورس میں چل رہا ہے اس میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آپ جنرلی ہاتھ سے کوڈنگ تو کرتے ہیں لیکن ٹولس کا بھی ہم سہارا لیتے ہیں اور ان ٹولس کو استعمال کرنے کی وجہ کیا تھی یہ میرے خیال میں اب کافی حد تک اسٹیبلش ہو چکی ہے اب جہاں تک یک کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں نے ہسٹوریکل کچھ تفصیل آپ کو بتائی تھی اور پچھلی دفعہ میں نے اس کو پارسنگ کے حوالے سے اس کا استعمال آپ کو دکھانا شروع کیا تھا اور وہ یوں کہ ایونچولی یہ L A L R parser آپ کے لیے بنا دے گا لیکن آپ نے صرف پارسر ایسے نہیں بنانا کہ اس کو ہم ایک لت سے کسی لینگویج میں پروگرام دیتے ہیں تو وہ پارسر کہتا ہے ہاں بھی ٹھیک ہے یہ پروگرام ٹھیک پروگرام ہے اس کے اندر کوئی سنٹیکس ایرر نہیں ہے بلکہ اب تو ہم کاروائی ایٹریبیوٹ گرامرس اور پھر وہ ایڈ ہاک جو ٹرانسلیشن اسکیمس ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایونچولی ہم کوڈ جنریٹ کریں کیونکہ جو جہاں تک کمپائلرس کا تعلق ہے وہ ٹپکلی کسی لینگویج میں C C plus plus Java Fortran Pascal یا کوئی اور لینگویج اس میں جو پروگرامز ہیں ان کو مشین لینگویج میں یا یہ کہیے کہ اسمبلی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر ایونچولی اسمبلر آ کے ان سے مشین کوڈ بناتا ہے جس کو فائنلی آپ ایکسیکیوربل کی فارم میں لے آتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے لنکرز بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو اب اس ٹول کے حوالے سے یعنی کہ یا کے حوالے سے ہم نے جو کاروائی شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن کرنا چاہیں یعنی کہ ہم اپنے گرامر رولز کو ہی استعمال کر کے پارسر کے ایکشنز جو ہوتے ہیں اور باٹم اپ پارسر کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ چار ایکشنز کیا ہیں شفٹ ریڈیوس یا پھر ایئر کنڈیشن تو اس صورت حال میں جب پارسر اپنے ایکشن ایکسیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پارسر کو کہتے ہیں کہ جب بھی تم ریڈیوس کرو تو ہمارے لیے اس کوڈ سنپٹ کو چلا دو اب چونکہ ہم یک کا سہارا لے کے پارسر خود تو نہیں بنا رہے ہم نے اس کو گرامر دے دی کہ بھائی ہمارے لیے پارسر بنا دو تو اب یگ کو ہم نے بتانا ہے کہ وہ یہ جو کوڈ سنپٹس ہے وہ کہاں پہ ان کو انکلوڈ کرے یعنی کہ وہ گرامر رولس جو ہیں وہ کون سے ہیں وہ تو ہم نے گرامر کے ذریعے بتا دیے لیکن اب ہر گرامر رول کے ساتھ ہم کچھ کوڈ سنپٹس اٹیچ کریں گے جو کہ پارسل پھر ایکزیکیوٹ کرے گا اچھا یا کے حوالے سے ایک نئی بات یہ سامنے آئی تھی بلکہ ان جنرل اگر آپ یہ ایڈ ہاک اسکیم استعمال کرنا چاہیں کہ باٹم اپ پارسر جو ہے وہ ٹپکلی ایک پارس ٹیک کا سہارا لیتا ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایونچلی وہ ہینڈلس جب اس کو مل ملتے ہیں تو ان ہینڈلس کو لے کے ریڈیوس کر کے جو آپ کی رائٹ موسٹ ڈیریویشن ہے اس کو ریورس میں ایکسیکیوٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اسٹارٹ سمبل تک پہنچ جاتا ہے تو جہاں تک اس اسٹیک کا تعلق تھا اس کی بات یہ تھی کہ شروع میں تو چلیں ٹھیک ہے ہینڈلس تھے لیکن بعد میں جب ہم نے ڈی ایف اے بنائے اپنی گرامر کے پارسنگ ایکشن کے حوالے سے تو اس ڈی ایف اے کو ہم نے ٹیبل سے ریپرزینٹ کیا اور اس ڈی ایف اے کی اسٹیٹس بھی تھیں یہ اسٹیٹس جو تھیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے اسٹیک کا پھر سہارا لیا کہ along with the grammar symbol جب بھی ہم کوئی ریڈکشن کرتے ہیں تو ہم اس اسٹیٹ کو بھی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں یا کسی سمبل کو اگر ہم شفٹ کرتے ہیں اب اسٹیٹس کو بیچ میں لانے سے اصل میں ہر سمبل کے ساتھ ایک اور انٹری جیسے ایسوسیٹ ہوگی تو اسٹیک میں ہم نے ہمیشہ دو آئٹمس کو پاپ کیا اب جب ہم اس ایڈ ہاک اسکیم کی جانب آئے تو یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا تھا کہ چلو ہمارے پاس یہ ارینجمنٹ تو ہے تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ جو کوڈ سنپٹ ہے جو کہ ہم نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے اس کا بھی کوئی ریفرنس جو ہے وہ بھی ہم اسٹیک کے اندر ڈال دیتے ہیں یا یہ کہ اس سمبل کے کوئی ایٹریبیوٹ کی ویلیو جو ہے یا کسی ایٹریبیوٹ کو ہم اسٹیک میں اسٹور کروا لیتے ہیں ایکچولی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سنپرس جو ہیں یہ اس پہ چلے تو جاتے ہیں لیکن ایونچولی ہمیں ایٹریبیوٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایٹریبیوٹس کے معاملے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ صرف انٹیجرس ہوں یا فلوٹنگ پوائنٹ نمبرس ہوں یا کیریکٹرس ہوں ایکچولی یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹ میں دیکھیں گے کہ یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں ایکچولی یہ آبجیکٹس ہو سکتے ہیں اور اس آبجیکٹ میں آپ آپ جو مرضی ڈال دیں ہاں ایونچولی اسٹیک میں آپ تو یہ شاید نہیں چاہیں گے کہ بڑے بڑے آبجیکٹس جو ہیں وہ اسٹور ہونا شروع ہو جائیں اس سے یہ پارٹ اسٹیک جو ہے فزیکلی بہت بڑا ہو جائے گا اس کے سلسلے میں سمپل سی بات یہ بنتی ہے کہ اگر ہم کسی آبجیکٹ کا ریفرنس یعنی کہ لیٹس ایک پوائنٹر ہے وہ اسٹیک میں اسٹور کروا لیں تو پوائنٹرس جو ہیں جنرلی فور بائٹس کے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اسٹیک کی جو گروتھ ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوگی یعنی کہ سائز کے حوالے سے تو یک جو ہے وہ بھی یہی اسکیم استعمال کرتا ہے بلکہ پچھلے لیکچر کے آخر میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہسٹورکلی یک اس زمانے کا ٹول ہے جس زمانے میں کمپیوٹرس میں میموری بہت کم ہوتی تھی اور اس کمی کے نتیجے میں لینگویج میں جی، جیسے کہ آپ کے سامنے سی کا معاملہ ہے لینگویج میں ایسی فیسلٹیز تھیں جس سے کہ آپ میموری کنزرو کرتے تھے اس سلسلے میں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آپ ڈیکلریشن میں رجسٹر کہہ سکتے ہیں رجسٹر انٹ ایکس یا رجسٹر انٹ آئی اگر آپ کا اس طرح کبھی کرنے سے مطلب آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہوا یا ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن اگر آپ لینگویج کی ریفرنس گائیڈ میں دیکھیں تو یہ ڈیکلریشن میں آپ کہہ سکتے ہیں رجسٹر انٹ آئی اب یہ رجسٹر کا کیا معاملہ ہے اصل میں بات وہیں آئی تھی کہ نہ صرف اسپیس افیشئنسی بلکہ ٹائم افیشئنسی کہ یہ جو انٹرجر آئے ہے یہ آپ کمپائلر کو کہہ رہے ہیں کہ ایونچولی جو کوڈ جنریٹ کرو اس میں آئے کو میموری میں رکھو ہی نہیں یعنی کہ اس کو میموری ایلوکیٹ ہی نہ کرو اس کو سمپلی ایک رجسٹر ایلوکیٹ کر دو ایک طرف سے تو میموری بچی لیکن اس سے زیادہ بڑی بات کہ وہ جو میموری سے آپ کو ڈیٹا فیچ کرنا پڑتا ہے جس میں کئی سائیکلز درکار ہوتے ہیں اس سے ان اے سینس آپ بچ گئے کیونکہ یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ اگر کاروائی ساری رجسٹرز میں ہو یعنی کہ آپرینٹس آپ کے رجسٹرز میں ہوں تو پھر جو آپریشنس سی پی یو بہت تیزی سے یا سی پی یو اسپیڈ پہ ایکسیکیوٹ کرے گا اب اسپیس کنزرویشن کے حساب سے میں نے وہ یونین اور اسٹرکچر کی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح اگر آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے یا ایسے کہیے کہ آپ کو ایک وقت میں ایک ڈیٹا ٹائپ درکار ہے فرض کرے انٹرجر کیریکٹر یا اسٹرنگ یا جو بھی ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے لیکن کسی بھی وقت آپ کو میمری میں ان میں سے اس کی ایک صورت درکار ہے اور یہ جو ایٹریبیوٹس والا معاملہ تھا اس میں بھی کچھ ایسی بات ہے کہ ہر سمبل کے ساتھ ہم ایک ایٹریبیوٹ اگر اٹیچ کرتے ہیں تو کبھی وہ انٹیجر ہو سکتا ہے کبھی وہ کوئی کیریکٹر اسٹرنگ ہو سکتا ہے یا اس کو اس طرح کہیں کہ وہ پوائنٹر ہوگا یا کچھ اور ہو سکتا ہے یا ڈبل ہو سکتا ہے یا کوئی آبجیکٹ کا ریفرنس ہوگا اب اگر ایسی صورت حال ہے تو بجائے ایک پورا اسٹرکچر بنانے کے جو کہ اپنے تمام ممبرس کی جتنی میموری ریکوائرمنٹس ہیں اس کو لے کے اس کا فائنل سائز ڈٹرمن کیا جائے گا یونین میں جو لارجسٹ ممبر ہے اس کا سائز جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ نے ایک آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے اس یونین ٹائپ کا اور اس یونین کی بنا پہ پھر ایک لحاظ سے میموری کنزرو ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ اگر آپ ایسے دیکھیں کہ کئی ایسے ایٹریبیوٹس آپ کے اسٹیک میں جائیں گے تو اگر لیٹ سے ہر کیس میں چند بائٹس کی سیونگ ہو جائے تو اوور آل کیومولیٹو افیکٹ جو ہے وہ یقیناً سیونگس ہیں اچھا اب آپ اس طرح دیکھیے کہ کمپیوٹر کی میموری ہے ہی کوئی ون میگا بائٹ ذرا یہ سوچیے آج کل تو آپ بڑے مزے سے کہتے ہیں مجھے two hundred fifty six five یا ون گیگا بائٹ یا اس سے بھی زیادہ میموری دے دو اب تو بازار سے آسانی سے اور سستی مل جاتی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں تھا آج سے چند سال پہلے یہ بلکہ آپ کو ہی بھی یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ پرانے پی سیز اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں ان میں میموری اب بھی کم ہے اب اس کمی سے پھر کیا ہوگا کہ بھئی آپ کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا خیر یہ جو باتیں ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دیکھیے کمپائلر ایونچولی کیا کر رہا ہے وہ آپ کی ایک لحاظ سے ہیومن ایکٹیویٹی یعنی کہ پروگرامنگ جو آپ کسی ہائی لیول لینگویج میں کرتے ہیں اس کو لے کے اس کی مشین امپلیمنٹیشن آپ کے لیے بنا رہا ہے ٹرانسلیشن تو یہی ہے اور یہ چیز اب انکریزنگلی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کمپائلر نے جس مشین کے لیے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس کا انسٹرکشن سیٹ اس کی کیپبلٹیز اس کے کنسٹرینٹس جو ہیں یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا ذرا یہ سوچئے کہ اگر وہ 32 بٹ ایڈریس اسپیس ہے تو میمری میکسیمم جو ہے یا میکسیمم ایڈریس جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اگر جیسے کہ اب ہو چکا ہے کہ آپ کو پروسیسز ملتے ہیں جس میں 64 بٹ ایڈریس یا جو آپ کی ورڈ ویلیو ہے وہ 64 تک چلی جاتی ہے یا ایڈریس اسپیس جو ہے وہ 64 بٹ ہے تو یہاں پہ اب میمری جو ہے یہ کتنی ہو سکتی ہے تو کمپائلر کو یہ سارے ایشوز دیکھنے پڑیں گے بلکہ یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیک اینڈ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مشین کی instruction scheduling instruction selection optimization وغیرہ وغیرہ کئی ایسے ایشوز ہیں رن ٹائم انوائرمنٹ کا بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے گاربیج کلیکشن اور ایسی جو چیزیں یہ ساری رن ٹائم ریلیٹڈ ہیں اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کمپائلر کو ان کا لحاظ رکھنا ہے اور یہ لحاظ اب وہ کیسے کرے گا یہ تو نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بعد میں دیکھی جائے گی میں ابھی بس ٹرانسلیشن کرتا ہوں میں بس پارسنگ کرتا ہوں اب ایسی بات نہیں ہے ہم اس ایک لحاظ سے آسان سٹیج سے اب نکل چکے ہیں اب ہم کچھ یہ بیک اینڈ یا انٹرمیڈیٹ سٹیجز جو ہیں ان کی جانب چل پڑے ہیں تو اب یہ جو ٹول انڈر ڈسکشن ہے اس میں یہ باتیں دیکھیے کس طرح ٹول میں شامل ہیں کہ اگر یہ بھی اپنی میموری کنزرو کر سکتا ہے ایون ڈیورنگ کمپولیشن تو کیوں نہ ہو کیونکہ دیکھیے کمپائلر نے خود ہی ایک ایپلیکیشن تو بننا ہے اب اگر فرض کریں آپ کا کمپائلر اتنی زیادہ میموری لیتا ہے کمپلیشن کے لیے تو شاید وہ کمپائلنگ کے حوالے سے اتنا سلو ہو جائے گا کہ وہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ذرا ناکارا سی اپلیکیشن ہے اس کو میں ایک چھوٹی سی فائل دیتا ہوں یہ آدھا آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے کمپائل کرنے میں رننگ میں نہیں کمپائلنگ میں تو یہ بھی لحاظ رہے کہ کمپیوٹر میں جب ایپلیکیشن آپ بناتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں تو یہ ساری باتیں کہ بھائی وہ اسپیس کے حساب سے بھی کنزرویٹو ہوں اور اسپیڈ کے لحاظ سے بھی آپٹیمل ہوں تو ان میں بھی آپ کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا یہ نہ آپ کہیے کہ بھائی کمپائلر نے میرا پروگرام ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کر دیا تو بس اس کے بعد اگر میرا پروگرام ایکسیکیوبل ایکسییکیوربل کی فارم میں آ گیا تو وہ تو چلتا رہے گا تو آپ کمپائلر کو کیا اتنی ضرورت پڑی ہے کہ وہ اسپیس اور ٹائم کا لحاظ رکھے اس نے تو ایک دفعہ چلنا ہے لیکن یہ ذرا سوچیے کہ دنیا بھر میں سی کمپائلر لوگ کتنی دفعہ چلاتے ہیں اور اگر ہر شخص جس کا ٹائم اس پہ لگ رہا ہے اس ہر شخص کا کوئی پندرہ یا دس منٹ کا زیادہ ٹائم درکار ہو جائے لگنا شروع ہو جائے تو اوور آل آپ گلوبل اسکیل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام اشخاص کا جو اکیوملیٹو ٹائم لاسٹ ہے وہ کتنا ہے یعنی کہ یہ کچھ وہی بات بنتی ہے کہ اگر آپ کے شہر کے ٹریفک کا نظام جو ہے وہ ایسا ہو جائے کہ ہر کوئی آفس جو ہے آدھے گھنٹے دیر سے پہنچے تو اگر روزانہ شہر میں کوئی دس لاکھ آدمی جو ہیں اشخاص جو ہیں وہ آفس آدھا گھنٹہ پہنچے لیٹ تو یہ کتنے گھنٹے جو ہیں ورکنگ وہ ضائع ہو گئے تو یہ جو کیومولیٹو افیکٹ ہے نا اس کا لحاظ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا خیر اب آئیے واپس ہم یک کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یک کے حوالے سے ایک پورا ایک لحاظ سے ٹول بلڈ کر کے دکھاؤں گا جو کہ ہم نے وہ کیلکولیشن کے حوالے سے کیلکولیٹر کی مثال جو ہماری چل رہی تھی ایکسپریشن گرامر کی اس کو لے کے میں نے یہ کہا تھا کہ چلیں اس میں ہم اب وہ سیمیٹک رولز یا وہ ایڈ ہاک کوڈ جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک مکمل کیلکولیٹر بن جائے گا اور بلکہ آپ کو اس کو استعمال کرنے کا اور انہینس کرنے کا موقع بھی ملے گا ایز اے پروجیکٹ تو آئیے اب ڈسکشن جو ہے یہ یک والا معاملہ اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس مثال کو مکمل کرتے ہیں یہ وہ گرامر تھی جو میں نے پیش کی تھی البتہ اس میں اب یک نوٹیشن استعمال ہو رہی ہے کہ اس کا وہ جو ایک ایکسٹرا سمبل جو ایس پرائم ہم لگاتے ہیں وہ ایکچولی یہ پراگ ہے پی آر او جی جو کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ E X P R grammar symbol ہے البتہ اس کے بعد یہ دیکھیے یہ جو پرنتھسیز میں اب کوڈ آ گیا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک سی پلس پلس کی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ہے اور اس کے بعد یہ لیس دین لیس دین اور اس کے بعد یہ ڈالر ون یہ البتہ ذرا سی پلس پلس نہیں اس کے بعد لیس دین لیس دین اور اینڈ اینڈ ایل ایل بھی آپ پہچان گئے ہوں گے سیمائی کولم تو اس کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں مجھے یہ گرامر رول تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو پرنتھس کے اندر چیز ہے یہ مجھے سی یا سی پلس پلس کا اس کیس میں سی پلس پلس کا کوڈ نظر آ رہا ہے اور اب یہ آپ کو وہ لفظ سنپٹ کی بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ لائن جو ہے یقیناً ایک پوری فنکشن نہیں یا یہ کو پورا پروگرام نہیں بس ایک چھوٹی سی ایک لائن ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو حاصل یہ ہوا کہ جنرلی یہ جو سنپٹس ہوں گے یہ آپ کی پروگرامنگ اسٹیٹمنٹس ہوں گی جو کہ ٹپکلی آپ اپنی پروگرامس یا فنکشنز میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ سی آؤٹ کرو کسی چیز کو ڈالر ون اب یہ ڈالر ون کیا چیز ہے اب یہاں پہ وہ ایٹریبیوٹس والی بات آئی اصل میں اگر آپ یہ گرامر سمبلس کو دیکھیں تو جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو سمبلس ہیں ان کو ہم پوزیشنل نمبرنگ دیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ جو پہلا سمبل آن دا رائٹ ہوگا اس کو یک نوٹیشن میں ہم ڈالر ون کہیں گے کہ بجائے میں ای ایکس پی آر استعمال کروں میں ایک جنیرک نوٹیشن استعمال کرتا ہوں جو کہ پوزیشنل ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ پوائنٹرز ہیں تو سمبل پوائنٹر ڈالر ون جو ہے یہ گرامر جو بھی رول ہے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ کا پہلا جو سمبل ہے یہ اس کے لیے ہم ڈالر ون یا اس کے لیے ڈالر ون استعمال کرے گا اب یہ تو ہوئی رائٹ ہینڈ سائڈ والی بات اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ رائٹ ہینڈ پہ اگر اور سمبلز آئیں تو ان کے ساتھ کیا کاروائی ہوگی میرے خیال میں آپ وہ سمجھ کے ہوں گے البتہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس پہ بھی آپ نے کبھی کبھی ریفرنس اس کا دینا ہوگا یا اس سے کوئی ایٹریبیوٹ انہیریٹ کرنا ہوگا یا اس کا کوئی ایٹریبیوٹ سیٹ کرنا ہوگا اس کی خاطر یہ ایک نوٹیشن ہے ڈالر ڈالر جیسے کہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کنونشن کے مطابق جو گرامر سمبل کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کا سمبل ہے یا گرامر رول کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو سمبل ہے اس کو یک نوٹیشن میں ڈالر ڈالر کہیں گے یعنی کہ اس کا ریفرنس اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے سمبلس ہیں ان کو ہم ڈالر ون اور eventually dollar two dollar three and so on اور اب اگر میں یہ نوٹیشن استعمال کروں تو اب اگر آپ یہ سی آؤٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈالر ون جو ہے اس کو پرنٹ کر دو اب یہ ڈالر ون کا کیا مطلب ہے ایک لحاظ سے یہ تو اگر ای ایکس پی آر کو پوائنٹ کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایکسپریشن کو پرنٹ کرو لیکن اصل میں یہ ایکسپریشن نہیں ہے اب آپ کو وہ یونین والی بات سامنے رکھی ہوگی یا رکھنی ہوگی کہ وہ جو یونین میں ہم نے فیلڈز ڈیفائن کیے تھے اور آپ کو یاد ہوگا وہ پرسینٹ ٹائپ یا اگر آپ کے سامنے وہ نوٹس ہیں تو percent type angle bracket well close angle bracket E X P R اور نمبر ہم نے ایک ڈیکلریشن یک میں پہلے اس کے سیکشن میں لکھی تھی اس ڈالر ون کا اب اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ای ایکس پی آر ہے یہ جو گرامر سمبل ہے اس کا attribute val V A L جو ہے اس کو یہاں پہ لگا دو تو یعنی کہ سی آؤٹ کر یہ رہا ہے کہ یہ جو grammar symbol E X P R اس کے ساتھ جو ایٹریبیوٹ ہے اور وہ ایسوسیشن ہم نے وہ پرسینٹ ٹائپ سے بتائی تھی ویل وہ لے کے اس کو پرنٹ کرو اب وہ ویل میں ایکچولی اس ایکسپریشن کی ویلو ہوگی جو کہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی اس پروگرام کو چلا کے اس کو ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن دیں گے تو فائنل اس کی جو ویلویشن سے ریزلٹ آئے گا وہ اب یہاں پہ پرنٹ ہوگا تو دو باتیں ایک یہ کہ یہ ڈالر ڈالر نوٹیشن سے ہم گرامر سمبلس کو ریفر کر سکتے ہیں اپنے کوڈ سنپٹس میں بجائے یہ کہ ہم اس کا سمبل کا نام استعمال کریں ایک لحاظ سے یہ بڑی جنیرک اور کنسائز سی جو اسکیم ہے وہ یہ سامنے آ جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہم ان کے ذریعے اصل میں ایٹریبیوٹس کو ایکسس کرتے ہیں ہم اس پورے سمبل کو نہیں لیکن اب ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ تو مختلف ہو سکتے ہیں ایکسپریشن کے کیس میں ویلیو ہے کسی کیس میں یہ پوائنٹر ہوگا کسی کیس میں یہ اسٹرنگ پوائنٹر ہوگا تو یہ کہنا کہ اس گرامر سمبل کے کون سے ایٹریبیوٹ کو یہاں پہ ایکسس کرو وہ جو پرسینٹ ٹائپ ڈیکلریشن ہے وہ یہ چیز اسٹیبلش کرتی ہے وہ یا کو آپ پہلے بتا دیتے ہیں اب آگے چلیے تو یہاں پہ اب یہ جو یک کا جو گرامر رول والا معاملہ ہے یہ پروڈکشن جو ہے یہاں پہ اب ختم ہوئی یعنی کہ اب یک کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گرامر رول اب ختم ہو گیا لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کوڈ سنپٹ جو ہے یہ ای ایکس پی آر کے بعد میں ہے اور اس کے بعد فائنلی یہ سیمائی کولن ہے ایکچولی اس سیمائی کولن کو میں پچھلی لائن پہ بالکل اس کے آخر میں لگا سکتا تھا لیکن یہ بھی ایک طرح سے رائٹنگ اسٹائل ہے یا گرامر کا کہ آپ اس کی جو کلوزنگ سیما کولن والی بات ہے وہ ہمیشہ اس کو علیحدہ لائن پہ رکھتے ہیں آپ اس اسکیم کو لے کر آگے چلتے ہیں ہمارے پاس بقیہ جو گرامر رولز ہیں اس میں ای ایکس پی آر کا یہ پہلا رول ہے کہ E X P R can be rewritten as یا پروڈکشن ہے E X P R plus expression اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ڈالر ڈالر ڈالر ون اور ڈالر ٹو میں نے پھر کورس نپٹ میں ایکسیس کیے ہیں اور اگر ان کو میں ہائی لائٹ کروں تو اس طرح جو پوزیشنل والا اسکیم والا معاملہ ہے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ڈالر ڈالر جو ہے وہ تو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو سمبل ہے اس کا ریفرنس ڈالر ون آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلا جو سمبل ہے گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ای ایکس پی آر اس کو ریفر کرے گا ڈالر ٹو جو ہے وہ سیکنڈ پلس کو یعنی کہ وہ دوسرا سمبل اب یہاں پہ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ڈالر ڈالرز جو ہیں یا ڈالر سمبل جو ہیں وہ صرف نان ٹرمینلس کے ساتھ ہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی گرامر سمبل رائٹ پہ اگر ہو تو یہ ڈالر جو ہے یہ اس کی پوزیشن کے مطابق آپ اسائن کریں گے یعنی ای ایکس پی آر پہلا ڈالر ون ہے ڈالر ٹو جو ہے وہ پلس ہے اور بے شک ای ایکس پی آر دیکھیے دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے اس کو میں نے دوبارہ ڈالر ون نہیں کہا اس کو اب میں نے ڈالر تھری کہا ہے اچھا پھر وہی بات کہ اصل میں ہم ان سمبلس کو ان کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے ریفر کرنا چاہتے ہیں جو کہ اب آپ یہ کوڈ سنپٹ میں دیکھیے تو یہ اکویشن دے کے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہم دو چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں اب وہ ایڈیشن کن چیزوں کی ہو رہی ہے dollar one plus dollar three لیکن ڈالر ون کیا ہے ای ایکس پی آر جو پلس کے لیفٹ پہ ہے اور ڈالر تھری کیا ہے ای ایکس پی آر جو پلس کے دائیں سائڈ پہ ہے ان دونوں کو ایڈ کرنے کا کیا مطلب ہے اصل میں پھر وہی بات کہ ای ایکس پی آر کے سامنے وہ جو ایٹریبیوٹ ویل ایسوسیٹ کیا تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں یک کو کہ یہ کوڈ سنپٹ ایکسیکیوٹ کرنے کی خاطر تم اسٹیک میں سے جو E X P R plus کے لیفٹ پہ ہے اس کی ویل کی ویلیو لو اور ای ایکس پی آر جو پلس کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کی ویلیو لو ان دونوں کو ایڈ کرو اور کیا کرو ڈالر ڈالر کو اسائن کر دو اب یہ جو ڈالر ڈالر ہے یہ اب کیا ہوا وہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے یہ اب اگر آپ ریڈکشن کے معاملے سے دیکھیں تو جب یہ ریڈکشن ہوگی کہ E E E E E X X P P R R plus plus یا ریڈیوس e e ہوگا ٹو e، تو یہ کوڈ ہو کے کس کو اسائن ہوں گی یہ جو left hand symbol E X P R اب اسٹیک پہ پش ہوگا اس کی ویل کو ہم یہ اسائن کر دیں گے تو ایونچولی اگر آپ اسٹیک کی حالت سوچیں یا نظر میں لائیں یا ذہن میں لانے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا کہ E X P R push ہوگا اس کی ویلو پش ہوگی اور وہ ڈی ایف اے اسٹیٹ جو بھی وہ بنتی ہے اس گرامر کے حوالے سے وہ یہ یہاں پہ پش ہو جائے گی یہ ہے وہ یک کی نوٹیشن جس سے اب آپ وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اسٹیک میں پش ہو رہے ہیں یا اس میں سے پھر آپ پاپ کر سکتے ہیں ان کو آپ ریفر کر سکتے ہیں اچھا اب جب آپ کو موقع ملے گا اس ایپلیکیشن کو ایکچولی چلانے کا تو یک میں بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح اس نے جو پیچھے کوڈ جنریٹ کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو اسٹیک ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ وہ جو ڈاٹ سی پی پی فائل ہے اس کو کسی ایڈیٹر میں کھول کے دیکھیں اور اس سی پی پی فائل میں جو کہ یک نے آپ کے لیے بنائی ہے اس میں آپ کو ایکچولی اپنا یہ کوڈ سنپٹ ڈالر اور یہ ڈالر ون ڈالر ٹو کی سینس میں اب نظر نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ اصل میں وہ جو اسٹیک ہے جو کہ جو یک ہے وہ ایز این ارے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس ارے میں ریفرنس آپ کو نظر آئیں گے اور ریفرنس ہوگا جو اسٹیک ٹاپ ہے اس کو ایز اے بیس لے کے یعنی کہ ٹاپ سے نیچے کتنا جاؤ لیکن ہمارے لیے خیر اب جو ایکچولی کوڈ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو عموماً دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا اگر کوئی اس میں ایسی بات ہے جو کہ ہم جان ڈی بگنگ کے دوران دیکھنا چاہے کہ مسئلہ کوئی ہو رہا ہے تب شاید آپ اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھیں لیکن ان جنرلی یہ جو ریپرزینٹیشن ہے یہی ہمارا ریفرنس مٹیریل ہوگا جو کہ ہم یا کو دیں گے اور اسی پہ ساری ڈسکشن کریں گے لیکن اب یہ دیکھیے کہ کتنی کنسائسنیس یہاں پہ اب آ گئی ہے کہ سمپل نوٹیشن سے ہم نے گرامر بھی دے دی اور کورس نپٹ کا جو ایکچوئل رائٹنگ سائز ہے وہ بھی دیکھیے کہ رائٹنگ کے حوالے سے مجھے کچھ زیادہ لکھنا نہیں پڑ رہا اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہم انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن کی جانب جائیں گے یا اور بھی کوئی کاروائی کرنی ہوگی تو اس کوڈ سنپٹ کی جو فارم ہے بڑی سمپل ہو جائے گی لیکن جو اب چیز آپ نے اپریشیٹ کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے کس طرح گرامر گرامر کی جو پروڈکشنز ہیں وہ اس چیز کو ڈرائیو کر رہی ہیں کہ کون سا سنپٹ کب ایکسیکیوٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیکیوشن کی بنا پہ کون سے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کمپیوٹ ہو رہے ہیں یہ بھی وہ بات کہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ کمپیوٹ کرنے پڑتے ہیں اور یہ کمپیوٹ ہو کے کہاں سے ان کی ویلیوز آ کے اور مے بی کمپٹیشن میں جا کے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نکل کے کس طرح ہم ایک لحاظ سے اگر باٹم اپ پارسنگ میں ٹری لائک اسٹرکچر کو امیجن کریں تو یہ ویلیوز جو ہیں یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ کس طرح اوپر کی جانب جا رہے ہیں یعنی کہ ٹری جیسے جیسے بنتا جا رہا ہے تو ہم یہ ایٹریبیوٹس اوپر بھجوا رہے ہیں خیر یہ جو یک کا معاملہ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ شاء آپ کو کافی مہارت ہو جائے گی اور میں اس لیے بھی یہ باتیں یہاں کر رہا ہوں کہ جو اس کے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں وہ میں ابھی سے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں یا بلکہ آپ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنے میں اتنی دقت پیش نہ آئے جتنی کہ شاید ایسا ہو کہ اگر آپ کو یک جو ہے سارا خود سمجھنے کی کوشش کرنی پڑ جائے آئیے اب واپس اس مثال کو آگے لیے چلتے ہیں اور اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ بکیا جو کوڈ سنیپٹس ہیں وہ کیا کریں گے یہ تو ہوا معاملہ پلس کا اسی طرح جو اگلا رول ہے وہ مائنس کا ہے کہ ایکسپریشن مائنس ایکسپریشن تو اس کیس میں دیکھیے کوڈ سنیپٹ کیا کہہ رہا ہے کہ ڈالر ڈالر یعنی کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سمبل ہے اس کو اس کے کیا چیز کو ایٹریبیوٹ اور وہ کون سا ایٹریبیوٹ ویل جو کہ ہم نے اگر یونین آپ کو یاد ہو انٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے یعنی کہ یہ ساری کیلکولیشن یا کمپیٹیشن جو ہیں یہ انٹیجر بیسڈ ہیں یہاں پہ اب کیا ہے کہ dollar one minus dollar three یعنی کہ یہ جو ڈالر ون ایکسپریشن مائنس سے پہلے ہے اس کی ویل کی جو ایکچوئل ویلو ہے یعنی کہ اس کی وہ جو انٹیجر ویلو ہے اس میں سے ڈالر تھری کی انٹیجر ویلو سبٹریکٹ کر کے اس کو ایکسپریشن کو اسائن کر دو آگے چلیے تو ایکسپریشن ٹائمس ایکسپریشن یہ سمجھ آ گئی ایکسپریشن ڈیوائڈ ایکسپریشن پہ دیکھیے میں نے ایک چیک لگایا ہے کہ کہیں ڈالر تھری یعنی کہ یہ جو ڈیوائڈ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ڈیوائزر ہے اس کے ایٹریبیوٹ ویل کی ویلو کہیں زیرو تو نہیں ہے اب یہ سی کی نوٹیشن ہے کہ اگر کوئی بولین ایکسپریشن زیرو ایویلویٹ ہو تو وہ فالس ہے اگر وہ نان زیرو ہو تو وہ ٹرو ہے تو یہاں پہ بجائے یہ کہنے if if dollar three equal zero یا ناٹ equal ٹو زیرو میں نے سمپلی کہہ دیا ڈالر تھری یعنی کہ اگر وہ نان زیرو ہے میننگ کہ وہ جیسے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نان زیرو ہے تو پھر کیا کرو ڈالر ون کو ڈالر تھری سے ڈیوائڈ کر دو اب یہ ڈویژن پاسبل ہے اور جو آنسر آتا ہے وہ ڈالر ڈالر یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اسائن کرو اب یہ دیکھیے کہ یہ سارے گرامر رولس جو ہیں اصل میں ملٹیپل پروڈکشن ہیں لیکن وہی نوٹیشن جو ہم پہلے استعمال کرتے رہے ہیں اور بار والی وہ ہم یہاں پہ بھی استعمال کر رہے ہیں آگے چلیے یہاں پہ اب ہے ایکسپریشن لیفٹ پرنتھسیز اس کیس میں یہ پرنتسیز جو تھیں یہ تو ایکچولی وہی پریسیڈنس ڈالنے کے لیے تھیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکسپریشن ہے اس کی جو ویل کی ایٹریبیوٹ ویلو کی ویلو ہے جو وہ سمپلی وہی ہے جو کہ ڈالر ٹو کے ویل کی ویلو ہے اور یہ اکویژن جو ہے dollar dollar equal dollar two simply وہ یہ کہہ رہی ہے اسی طرح یہ جو یونری مائنس ہے اس کیس میں سمپلی یہ کہ ایکسپریشن جو ہے اس کی جو بھی ویلیو ہے اس کو نگیٹ کر کے ڈالر ڈالر کو اسائن کر دو اور اب یہاں پہ اگر وہ نمبر آ جاتا ہے تو ڈالر ون اب یہاں پہ وہ نمبر والی بات تھی کہ نمبر جو ہے یہ تو ایکچولی اب ایک ٹوکن ہے جو کہ اسکینر ہمیں دے گا تو یہ یا اسکینر کر سکتا ہے یا پارسل خود بھی کر سکتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے اس کی ایکچوئل انٹیجر ویلیو یہاں پہ لگائے کیونکہ یہ یاد رہے کہ پارسل یا جو اسکینر ہے وہ ٹپکلی کیریکٹر بیس ہوتا ہے اور اس نے اگر نمبر جو بھی لیٹ سے کوئی انٹرجر ہے اس کو ایک کیریکٹر ارے میں رکھا ہے تو اب آپ نے اس کی انٹیجر ویلیو کمپیوٹ کرنی ہوگی جو کہ یہاں پہ پھر اس کیلکولیشن میں استعمال ہوگی یہ اب اس گرامر رول یا سیٹ آف رولس کو ٹرمنیٹ کرنے کے لیے سمائی کولن ہے اور یہاں پہ اب آ کے یک کی جو اسپیسیفکیشن ہے اس کیلکولیٹر کے لیے وہ ختم ہو گئی اب آئیے یہی جو گرامر ہے اس کو ہم ایک مثال کو لے کے اس پہ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح یہ جو ایٹریبیوٹ ہے ہمارے کیس میں ایکچولی ایک ہی ہے وہ کمپیوٹ ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو فائنل آنسر ہے میں نے آپ کے سامنے ایک یہ ڈیریویشن پریزنٹ کی ہے جو کہ میں نے دیکھیے ریورس میں اب آپ کو دکھاؤں گا اور یہ جو ڈاٹ ہے یہ وہی پلیس ہولڈر ہے جو کہ ایک لحاظ سے اسٹیک کا ٹاپ پوائنٹر ہے پارسنگ اسٹیک کا تو پہلے کیس میں جو ان پٹ ہے وہ 3 پلس ٹو ٹائمس فور ہے اور یہ دیکھیے کہ پہلے رول جو میں اب آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں ڈاٹ جو ہے وہ پہلے سمبل کے بالکل لیفٹ پہ ہے یعنی کہ آپ کا جو ان پٹ اسٹرنگ ہے اس کے لیفٹ پہ ہے یقیناً یہاں پہ ایکشن جو ہے وہ شفٹ ہوگا اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ شفٹ میں میں ڈی ایف اے کی اسٹیٹ نہیں بتا رہا یہاں سے مقصد اب ڈی ایف اے کو چلانا نہیں ہے سمپلی یہ کہ یہ شفٹ ریڈیوس شفٹ ریڈیوس کس آرڈر میں ہوں گے اور ساتھ یہ کہ کون سا گرامر رول اپلائی ہوگا لیکن اس دفعہ کہ ہمارا وہ جو ایک ایٹریبیوٹ ویل ہے ہم نے اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ وہی وہ صرف رکھا ہوا ہے وہ جو ہے اس کی ویلیو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ جو پارسنگ ہے یہ آگے چلتی جا رہی ہے تو اس کو اگر ہم آگے چلائیں تو اگلے اسٹیپ پہ آپ دیکھیے کہ تھری جو ہے اب پارٹ اسٹیک میں آ جائے گا ڈاٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا اور اگر آپ یہ دائیں ہاتھ پہ دیکھیے اسکرین کی تو یہ تھری میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ فی الحال وہ ایک سنگل ٹری نوٹ کی صورت میں آ گیا ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک مکمل پارٹس ٹری بنے گا تو یہ جو تھری میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ پارٹس ٹری کا لیفٹ موسٹ نوڈ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ باٹم آف پارسنگ میں رائٹ موسٹ ڈیرویشن اگر آپ ایکسیکیوٹ کریں تو جو ٹری ہے پارس ٹری وہ نیچے سے اوپر لیفٹ سائڈ سے پہلے بنتا ہے اور رائٹ right سائڈ سے بعد میں اب آگے چلیے تو یہاں پہ وہ ریڈیوس بائی ایٹ ہے جس کی بنا پہ دیکھیے کہ یہ جو تھری ہے اس کو ہم ای گوز ٹو نمبر جو گرامر رول ہے اس سے ہم ریڈیوس کر کے ای e بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ اب سوچئے کہ پارٹ اسٹیک میں کیا چیز ہے ایکچولی اس وقت تین چیزیں ہوں گی اگر آپ وہ ٹھیک ہے شروع والی اسٹیٹ زیرو اور وہ ڈمی والی ویلیو جو ہے اس کو آپ رہنے دیں جو پارسنگ ایکشن کے حوالے سے جو اس وقت اسٹیک میں ہے وہ یہ کہ سمبل ای e ہے اس کے ساتھ اس کا یہ دیکھیے ایٹریبیوٹ ویل میں نے دکھایا ہے اس کی ویلو 3 ہے اور چونکہ میں نے یک میں کہا تھا کہ تم نے پارسر اسٹیک کے اندر انٹ ویلو ڈالنی ہے تو ایکچولی یہ نمبر 3 ہی اسٹیک میں ہوگا اور تیسری چیز آف کورس وہ ڈی ایف اے اسٹیٹ ہوگی جو کہ میں نے یہاں پہ ارض کیا ہمیں فی الحال اس سے کوئی سروکار نہیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ایٹریبیوٹ ہے ویل یا ہمارے کیس میں یہ اکیلا ایٹریبیوٹ اس کی کمپیٹیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کی ویلیوز جو ہیں وہ کیسے کیسے چینج ہوتی ہیں ایز وی پارس تو اب جو پارسر کا ایکشن جو ایکسیکیوٹ ابھی ہوا اس کی بنا پہ جو پارس ٹری ہے فی الحال وہ یہ ہے آگے چلیے تو اب دیکھیے ڈاٹ کے بعد پلس ہے تو وہ شفٹ کرے گا اور شفٹ کی بنا پہ ڈاٹ جو ہے اب یہ اسٹیپ نمبر فور پہ پلس سے آگے چلا گیا ہے ایک لحاظ سے میں یہ کلر چینج سے اب انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ پارٹ اسٹیک کے اندر کیا ہے ای e پلس ہے لیکن یہ یاد رہے کہ وہ تمام وہ جو دوسرے ویلیوز والی بات ہے یعنی کہ آئٹمس کے ہر آئٹم جو ہے اس کے لیے تین چیزیں اسٹیک میں اسٹور ہو رہی ہیں تو وہ مد نظر رہے بات اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو پلس ہے اس کے لیے ہم اسٹیک میں ویلیو کیا اسٹور کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی پلس ویلیو کو ہی اسٹور کر لیجئے لیکن ہمیں اس کی ایکسپلسٹ ضرورت نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پلس ہے اس کے لیے بھی کوئی ایٹریبیوٹ ہم رکھ رہے ہیں جو کہ اسٹور ہو رہا ہے یہ خود سمبل ہی بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اب یہاں پہ جب ڈاٹ جو ہے وہ ٹو سے پہلے پہنچا تو پارسل ایکشن وہ شفٹ ہوگا اور شفٹ کی بنا پہ اب اسٹیپ نمبر فائیو پہ آئے یہاں پہ آپ دیکھیے یہ تھری نوٹ ٹو بھی بن گیا ہے آگے چلتے ہیں اب یہ ریڈیوس ہوگا اور ریڈکشن کی بنا پہ یہ ای e میں چینج ہوگا لیکن جیسے ہی ای بنا تو اب وہ ای گوز ٹو نمبر والا رول جب اپلائی ہوگا تو وہ کوڈ سنیپٹ چلے گا کوڈ سنیپٹ کیا تھا وہ یاد کیجئے وہ سمپلی یہ تھا کہ وہ جو نمبر ہے ٹوکن اس کی ویلو جو ہے وہ لے کے ای کی ویلو کو اسائن کر دو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ یہ جو نمبر ٹو انٹیجر ٹو ہے وہ اب اس ای کے ایٹریبیوٹ ویل کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے اسٹیک میں چلا جائے گا یہ بھی مد نظر رہے بات کہ جیسے جیسے یہ کمپیوٹیشن ہو رہی ہے یہ ریزلٹس جو ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں آگے چلیے ملٹیپلیکیشن آگے آئی اس کو ہم نے شفٹ کیا یہ بھی ٹری کا لیٹ سے نوٹ بنا پھر چلے ہم آگے فور جو ہے اس کو ہم نے شفٹ کیا یہ بھی اب ایک نوٹ بن گیا اب فائنلی ریڈکشن ہوگی فور جو ہے وہ ای e میں جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں پہ بھی ویل جو ہے اس ای e کا ایٹریبیوٹ اب دیکھیے یہ کتنے ایز بن چکے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ ایک ای e ہے جو چلتا جا رہا ہے اور دوسری یہ بات کہ اسٹیک میں بھی اب میں اگر آپ یہاں سے آپ سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ اسٹیک کے کانٹینٹ کیا ہے پارٹ اسٹیک کے تو اس میں اب آپ کو دقت نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی اگر میں پوچھوں کہ اسٹیک کا جو ٹاپ ہے وہ کون سا ہے وہ کون سا سمبل جو ہے وہ اسٹیک کے ٹاپ پہ ہے تو یہ بھی ڈٹرمن کرنے میں آپ کو دقت ہونی نہیں چاہیے ایک لحاظ سے یہ جو پارسٹری ہے یہ اب اس کا فرنٹ ایئر میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں اس فرنٹ ایئر کو لے کے آگے چلیے اب کیا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ای ٹائمس ای ہے یہ ریڈکشن پہلے ہوگی اور اس کی وجہ کیا اب وجہ یہاں پہ اس طرح نہ کہیے گا کہ ملٹیپیکیشن جو ہے اس کا پریسیڈنس زیادہ ہے یہاں پہ اصل میں ہم نے یا کو پریسیڈنس بتائی تھی کہ اگر تمہارے پاس یہ پلس اور ملٹیپیکیشن والا معاملہ ہو کہ تم نے کس کو ریڈیوس کرنا ہے تو پہلے اصل میں ملٹیپیکیشن ہوگی کیونکہ اس کی پریسیڈنس جو ہے پلس پہ یعنی کہ اس کی فوکیت یا آرڈر جو ہے ملٹیپیکیشن پہلے ہوگی اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہوا کوڈ کو یاد کیجئے کہ dollar one multiply by dollar three dollar one کیا ہے یہ val equal to dollar three کیا ہے ویل اکول تھری تو آپ ایسے سمجھیے کہ اکویژن بنی کہ یہ جو ٹاپ پہ ای ڈاٹ ویل ہے ایکولس یہ جو لیفٹ پہ ای ڈاٹ ویل جس کی ویلو ایکچولی ٹو ہوگی multiply by E dot val جو کہ فور ہے اب فور ٹائمس ٹو جو ہے وہ آف کورس ایٹ ہے جو کہ یہاں پہ اب میں نے ویل میں دکھایا ہے اب آگے چلیے تو اب یہ پلس ریڈکشن ہوگی اور اس ریڈکشن کی بنا پہ دیکھیے کیا ہوا کہ E val three plus E val جو ایٹ ہے دونوں ایڈ ہوئے اور اس سے پھر فائنلی جو سمبل آپ کا ٹاپ پہ آ گیا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ پروگ بھی تھا لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پارسر ایکشن جو ہے ایکسپٹ ہے لیکن جو ٹاپ پہ جو سمبل ہے اس کے ویل ایٹریبیوٹ کو دیکھیے اس کی ایکچوئل انٹیجر ویلو کیا ہے الیون پرسائسلی جو ہمارے پاس یہ ان پٹ اسٹرنگ آیا تھا یہ ایکسپریشن تھا اس کی جو فائنل ویلو ہے اور یہ اب وہ سی آؤٹ میں ہم نے پرنٹ کی ہے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس اسٹیج پہ جب سی آؤٹ ایکسیکیوٹ ہوگا تو پھر یہاں سے ویلو الیون آ جائے گی یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ مثال جو ہم نے کی ہے اس سے ہم نے اصل میں ایک ایپلیکیشن بنوا لی ہے اور وہ کیسے کہ ہم نے ایک گرامر بنائی جس سے ہم ایک کیلکولیٹر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ انٹیجر کو ہینڈل کرے گا لیکن ہم اس کو بڑے آرام سے ایکسٹینڈ کر کے فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز یا اور ایسی چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کس طرح ہم نے اپنی ہی گرامر کو استعمال کر کے اس کوڈ کی جو ایک لحاظ سے یا اس کیلکولیٹر کی جو ایکسیکیوشن ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے یعنی کہ گرامر کے ساتھ ہم نے وہ سنپٹس جو ڈالے تھے وہ کیا کر رہے تھے وہ پرسائسلی وہ کمپٹیشن کر رہے تھے جو کہ لیٹ سے ایک ان پٹ اسٹرنگ جو آپ کے پاس ایک میتھمیٹیکل یا ریتھمیٹک ایکسپریشن ہے اس میں جو پلس مائنس ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی آپریٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نتیجہ تن یہ کہ اس چیز سے جو لیٹ سے سی پلس پلس کوڈ یا فائل جو بنے گی اگر آپ اس کو کمپائل کر کے اس کو چلا دیں تو ایکچولی وہ ایک پورا کیلکولیٹر بن جائے گا خیر مقصد ہمارا کمپلیشن کے حوالے سے خیر یہ نہیں تھا کہ ہم ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر بنائیں لیکن یہاں سے اس ٹول کی افادیت اس پوری اپروچ کی افادیت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح ہم گرامر سے سنٹیکس ڈرائیو کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم یہ جو سیمیٹک ایکشن ہیں ان کو بھی ایکسیکیوٹ یا کنٹرول کرتے ہیں جس کی بنا پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اصل ہمارا مقصد ہے وہ جب پورا کرنا ہوگا تو ہمیں کاروائی کیا کرنی ہوگی اور وہ مقصد اصل میں ہے انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن کا اور اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں جب کمپائلر کی سٹیجز کا حوالہ دیا تھا تو سٹیج جو پہلی یا فرنٹ ایڈ تھا اس کی جو آؤٹ پٹ تھی اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن باہر آئے گی جو کہ بیک اینڈ میں یا اگر وہ تھری سٹیج کمپائلر ہے تو وہ جو مڈل اس کا اسٹیج کا معاملہ ہے وہاں تک وہ انٹرمیڈیٹ کوڈ یا انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو ہے جو فرنٹ اینڈ ہے وہ اس کے حوالے کرے گا اچھا یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن تھی اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے اس کی شیپ فارم یا یہ کیس کس صورت میں یہ ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ایونچولی کرنا کیا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی باقی ہیں لیکن اب وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ نہ صرف ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بنے گی کیسے کون اس کو بنائے گا اور اب یہ کہ اس کی فارم کیا ہوگی اور پھر ایونچولی جو بکیا لیکچرز ہیں انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن کو لے کے ہم فردر کیا کاروائی کریں گے اور اگر میں آگے اس لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ آنے والا معاملہ کیا ہوگا تو یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن کو لے کے ہی ہم ایکچوئل اسمبلی لینگویج کوڈ جو ہے اس کو جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان البتہ یہ کہ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو ہے اس کو بنانے والا معاملہ فی الحال ہے آپٹمائزیشن بھی ایک اسٹیج ہے وہ بھی اصل میں اس انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن کو لے کے ہی فردر کاروائی کرتی ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ایک نہیں کئی ہو سکتی ہیں اور یہ ضرورت کے مطابق اسٹیج کے مطابق ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں یا مے بی ان پیرل دو تین انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن چل سکتی ہیں جس کی بنا پہ اگر آپ آپ سلائڈ کی جانب آئیں تو آپ کو جو ٹائٹل نظر آ رہا ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشنس اور اس پلورل کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ جو فرنٹ اینڈ سے جو چیز باہر آئے گی وہ ایک نہیں ہوگی وہ ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری یہ بات کہ اب جو بقیہ سٹیجز ہیں اس میں شاید ہم ایک کے علاوہ یا کئی انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو ہیں ان کو ہم استعمال میں لائیں گے اور وہ کیوں ہم کرنا چاہیں گے یہ اب اس سٹیج یا اس سٹیج کے کسی سب سٹیج کا معاملہ جب سامنے آئے گا تو وہاں سے اس انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن یا ریپرزینٹیشنز کا جو جواز ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا تو اب ہم گفتگو جو ہے وہ اس اسٹیج پہ لیے چلتے ہیں کیونکہ یہاں سے اب وہ آؤٹ پٹ ہمیں درکار یا نظر آنی شروع ہو جائے گی جو کہ ایونچولی ہم کوڈ جنریشن یا بیک اینڈ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جانب ہم چلے جائیں گے اور ہمارے پاس جو حاصل ہوگا جو فرنٹ اینڈ ہے اس سے یہ آئی آر والا معاملہ اب ہمارے سامنے آئے گا یہ میں باتیں دہرا دوں compilers are organized as a series of pieces ایک لحاظ سے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ پہلا لیکچر دوبارہ شروع ہو گیا and this creates the need for an intermediate representation for the code being compiled اب یہ شروع میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ کیوں ہم یہ اسٹیجز میں یہ ساری کاروائی کرتے ہیں ایک لحاظ سے یہ ٹاسک اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو اسٹیجز میں کرنا چاہیں گے لیکن ضروری نہیں کہ ہر اسٹیج کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرسائسلی وہی ہو جو کہ اس کی ان پٹ ہے ہر اسٹیج میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اور مناسب بلکہ اب آپ یہ سمجھ کے ہوں گے کہ ان پٹ جو آپ کی ہیومن ریڈیبل فارم ہے جہاں تک کمپائلر کی اسٹیجز کا تعلق ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اسی فارم میں ہو یا وہ پارس ٹری میں ہو یا سنٹیکس ٹری میں ہو یا کسی اور فارم میں اگر آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ کارآمد بھی ہے اور ایسا ہی ہے اور اسی وجہ سے جو دوسری بات یہاں پہ ہے کہ this creates need for for an intermediate representation the code being compiled. Compilers use some internal form IR to represent the code being analyzed and translated. اب یہاں پہ جو ہیں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ ایک کمپائلر جو ہے وہ صرف ایک ہی انٹرنل فارم استعمال کرے it can actually use multiple many the course compilation ذرا یہ ذہن میں رہے اس لحاظ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ والی جو انٹرنل ریپرزینٹیشن ہے یہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے سب سے سود مند ہے اور یہی زیادہ استعمال ہوتی ہے ایسی بات نہیں آپ کو ساری جو فارمس ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا اور ایونچولی بعد میں جب کمپائلر کی اسٹیجز آئیں گی تو وہاں پہ ان میں سے کون سی فارم استعمال ہوگی وہ ایکچولی اس کمپائلر کی اسٹیج جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گی the I R must be enough enough to record all of the useful facts that might be between between the of of the compiler اچھا یہ تو اب ہے کہ آئی آر جو ہے اس میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے کہ ابھی جنیرک سی باتیں ہیں تو چلے ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جس سے تھوڑی سی اسپیسیفک باتیں جو ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں تو یہ کہ آئی آر جو ہے یہ ایکسپریسو ہونی چاہیے تاکہ کچھ جو فیکٹس ہیں وہ ہمیں جو درکار ہوں گے وہ ہم اس میں انکوڈ کر سکیں during translation the compiler derives facts that have no representation in the source code اچھا یہ بات کی ابھی فوراً سمجھ نہیں آئے گی لیکن ذرا یہ دیکھیے for example the addresses of variables and procedures اب دوبارہ یہ پڑھیے during translation the compiler derives facts that have no representation in the source code for example the addresses of variables and procedures ذرا کوڈنگ کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ اپنے پروگرام میں سی یا سی پلس پلس یا جاوا یا کسی بھی لینگویج میں ویریبلس ڈکلیئر کرتے ہیں پروسیجرس ڈالتے ہیں بے شک وہ کسی کلاس کا حصہ ہوں یا ویسے ہوں اب جہاں تک رن ٹائم کا آپ کا اگر سامنے رکھے بات یا ویسے بھی کہ کوڈ کو آپ نے ارینج کرنا ہے اس میں وہ کوڈ سیگمنٹ ہوتی ہے ڈیٹا سیگمنٹ جس کو کہتے ہیں کوڈ سیگمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا کوڈ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں شاید آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں ان میں ان ویریبلس نے ان فنکشنس نے جا کے ایک لحاظ سے ریزائڈ کرنا ہے فائنل آپ کی ایکسیکیوٹیبل ایسے ہی بنتی ہے اب یہ ویریبلس جو ہیں یہ کہاں پہ لوکیٹ ہوں گے اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ فنکشن کے جو آٹو ویریبلس ہیں وہ تو اسٹیک پہ بنتے ہیں جو ڈائنامکلی ایلوکیٹ ہوتے ہیں انہوں نے ہیپ پہ جانا ہوتا ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ٹپکلی آپ اپنے پروگرام میں نہیں ڈالتے آپ نہیں اسپیسیفائی کرتے کہ اس ویریبل کو فلانے میموری ایڈریس میں رکھو بے شک وہ ورچوئل ایڈریس ہو یہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کمپائلر اس کا بندوبست کرے گا لیکن اب ہم کمپائلر بنا رہے ہیں اب یہ بندوبست کیسے ہوگا یہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہے جو کہ بعد میں ہم کریں گے لیکن فی الحال یہ سوچئے کہ جو بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں اس سٹیج پہ اس میں ان چیزوں کا اب لحاظ کرنا ہمارے لیے یہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا ان باتوں کا لحاظ ان کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا اور ایسی کئی باتیں ابھی سامنے آئیں گی فار ایگزامپل جب میں وہ اسٹرکچر اور یونین کی ڈسکشن کر رہا تھا تو وہاں پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹرکچر کا سائز یہ ہے اس یونین کا سائز یہ ہے یہ جو کمپٹیشن ہے کہ بھئی ایک اسٹرکچر ہے یا می بی ایک کلاس لے لیں جس کا ایک پورا آبجیکٹ ہے اس کا سائز کیا ہے اس کو کتنی میموری درکار ہوگی یہ ساری باتیں ایک لحاظ سے آپ جب پروگرامنگ کرتے ہیں آپ کمپائلر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی تم اس کا بندوبست کرو یہ میرے ذمے نہیں ہے تو اینی ویز یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ سورس کوڈ میں تو نہیں ڈالتے لیکن کمپائلر نے ان چیزوں کو مینوپولیٹ بھی کرنا ہے مینج بھی کرنا ہے اور ایونچلی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فائنل اسمبلی لینگویج کوڈ آئے گا اس میں ان ساری باتوں کا لحاظ ہوگا پروسیجرز کو لے لیں کہ جب پروسیجر کال ہوتی ہے تو آپ فزیکلی دیکھیں کہ اندر مشین میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ تو کنٹرول ٹرانسفر ہوتا ہے کہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوگا وہ پروسیجر جو ہے اس کا کوڈ ہے کہاں پہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا کمپائلر کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے ان کو مینج کرنا پڑتا ہے اور جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو بھی انٹرمیڈیٹ فارم اب ہم بنائیں گے یا ہمارا کمپائلر یا اس کی کوئی اسٹیج بنائے گی اس میں ان چیزوں کا بندوبست اب کرنا پڑے گا یہ اب بعد میں ایکچولی ہم بھی کریں گے لیکن یہ جو آئی آر کے حوالے سے جو صلاحیتیں درکار ہیں جو چیزیں ہمیں درکار ہیں ان کو میں فی الحال ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کی ڈیٹیلز اور اہمیت بعد میں سامنے آ جائے گی Typically, the compiler augments the IR with a set of tables that record additional information, and these tables are considered part of IR. Zara dobarah dekh lijiye, ke IR ke saath actually wo set of tables uh, کرتا ہے ایڈ کرتا ہے آگمنٹ کا یہ مطلب ہے and these tables are considered part of I R اچھا یہاں پہ میں ٹیبل کے معاملے سے یہ کہتا چلوں کہ ان میں سے ایک میجر ٹیبل جو ہے وہ سمبل ٹیبل ہے اور بلکہ آپ اگر اپنی کتاب میں دیکھیں گے تو یہ سمبل ٹیبل جو ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر اسٹیج میں انوالو ہے لیکسیکل اسٹیج میں بھی انوالو ہو جاتا ہے ایکچولی اس کی انوالومنٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے پروگرام کے ویریبلس ہیں فنکشنز ہیں ان کے ساتھ کئی ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ آپ بھی بتاتے ہیں اور کمپائلر بھی کمپیوٹ کرتا ہے فار ایگزامپل ویریبل جو ہے اس کا ایکچوئل نام یعنی کہ وہ جو اسٹرنگ ہوتا ہے ایکس وائی یا امپلائی یا جو بھی آپ نے ویریبل نام رکھے ہیں یہ وہ ایکچوئل نام جو ہے یہ بھی کمپائلر کو درکار ہوں گے اچھا دوسری بات کہ ان ویریبلس کی ٹائپ کیا ہے یعنی کہ وہ انٹ ہے اسٹرنگ ہے کسی کلاس کے وہ ویریبل ہیں یعنی کہ آپ نے جو ڈکلیئر کیے ہیں یہ وہ ساری باتیں ہیں اور اس کے ساتھ ایڈیشنل اور کئی چیزیں ان کا اس ویریبل کا سائز کیا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کمپائلر کو اپنی سٹیج میں مختلف سٹیجز میں درکار ہوگی اور یہ ہم بعد میں ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ہمارے پروگرام کے اندر ویریبلز یا بکیا چیزیں جو پروسیجر فار ایگزامپل کہ اس کی کتنی آرگیومنٹس ہیں اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے یہ وہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں اور یہ حاصل ہمیں کہاں سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں کچھ چیزیں اس ان پٹ سورس کوڈ سے پتہ چل جاتی ہیں کہ بھی پروسیجر کا نام یہ ہے اس کے شروع میں اگر آپ نے کہا ہے string followed by procedure name تو اس کا مطلب ہے ہے ہے وہ اسٹرنگ ریٹرن کرتا اس اس اس کے بعد کی کی آرگیومنٹ لسٹ کہ اتنی آرگیومنٹس ہے اور پھر ہر آرگیومنٹ کی پوزیشن کیا ہے پہلی دوسری تیسری اور دوسرا یہ کہ ہر آرگیومنٹ کی ٹائپ کیا ہے اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آرگیومنٹس آپ بائی ویلو پیس کرتے ہیں یا بائی ریفرنس پیس کرتے ہیں یہ بھی وہ باتیں ہیں تو ایک لحاظ سے اصل میں آپ کے پروگرام میں کچھ باتیں آپ نے ایکسپلسٹلی بتائی ہوئی ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ کمپائلر کو درکار ہیں اور وہ امپلسٹلی یا تو ایکسٹریکٹ کر لے گا یا وہ کمپیوٹ کرے گا جیسے کہ ایک اسٹرکچر ہے اس کا سائز یہ ساری انفارمیشن جو ہے ٹپکلی وہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن میں کچھ ایسے نہیں ڈالے گا جیسے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کوٹ سنیپرس والا معاملہ کہ گرامر کے بالکل ساتھ لگ جاتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کچھ آگمنٹڈ انفارمیشن ہوگی جو کہ ٹیبلز میں جائے گی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جو انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریٹ ہوگا وہ بھی ہم ایک ٹیبل میں ڈال سکتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے یا سب سے جو جسے کہتے ہیں پرویسو ہے کہ تمام اسٹیجز میں بلکہ رن ٹائم پہ بھی آپ جب ڈیبگنگ کرتے ہیں تو ڈیبگر کو پتا کیسے چلتا ہے اسمبلی لینگویج کوڈ میں کہ آپ کے ویریبل کا نام یہ ہے اس کی ٹائپ یہ ہے وہ تو آپ کو یہ بھی بتاتے اس وقت وہ ایکچولی سورس کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا کہ وہ رن ٹائم پہ ایکچولی یہ سمبل جو ہیں وہ رن ٹائم انوائرمنٹ میں ایکسیکیوٹیبل کے ساتھ چلے جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو سمبل ٹیبل ہے اس کی کافی انفارمیشن ایکچولی وہاں چلی جاتی ہے وہ آپ کے ایکسیکیوٹیبل کا حصہ بن جاتی ہے اور بلکہ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپائلر کے کوئی سوئچز ہوتے ہیں کہ اس کو ڈی بگ موڈ میں میں نے چلانا ہے اب یہ ڈی بگ موڈ ہے کیا وہ ٹھیک ہے کہ میں نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلانا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کمپائلر کو آپ ڈائریکٹو دے رہے ہیں کہ رن ٹائم پہ میں نے کچھ انفارمیشن دیکھنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسیکیوٹ کر کے جس کی خاطر اگر تم شروع سے ہی جو کاروائی کر رہے ہو یعنی کہ لیکسیکل انالیس پارسنگ اس کے بعد کوڈ جنریشن آپٹومائزیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس دوران میں کچھ چیزیں جو ہے وہ بھجوا دو میرے ایکسیبل میں بھجوا دو کیونکہ مجھے وہاں پہ وہ درکار ہوں گی اب یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ اصل میں نہ تو صرف صرف اسکینر میں جنریٹ ہوتی ہے نہ ہی یہ صرف پارسنگ میں جنریٹ ہوتی ہے نہ ہی یہ صرف آپٹومائزیشن اسٹیج میں نہ ہی یہ صرف بیک اینڈ میں ان تمام اسٹیجز میں اور خاص طور پہ یہ جو مڈل اور بیک اینڈ ہے یہاں پہ تو یہ زیادہ ہی ایک تو جنریٹ ہوتی ہیں بلکہ ان پہ کمپٹیشنس ہونی شروع ہو جاتی ہیں اس کی خاطر کمپائلر جو ہیں وہ ایکچولی بیک اینڈ پہ اب کچھ اور چیزیں بھی ارینج کریں گے جس میں یہ انٹرمیڈیٹ فارم جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ کیا ہوگی دوسرا یہ جو آگزلری انفارمیشن ہے جس میں خاص طور پہ سمبل ٹیبل اچھا وہ سمبل ٹیبل والی بات میں میں یہ بھی اس چیز کا حوالہ دے دوں کہ ڈیٹا اسٹرکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹیبل ڈیٹا ٹائپ ایک ڈسکس کی تھی یہ کچھ وہی بات ہے کہ اب ہم ایک ٹیبل بنا رہے ہیں جس میں انفارمیشن ہم رکھیں گے اور اس میں سے ہم نکالیں گے جنرلی ہمارا یہی موڈ ہوگا کہ انفارمیشن ڈالو کسی کی کی بنا پہ اس کو آپ نکال لو تو میں نے تھوڑے سا ایڈوانس میں جو باتیں آپ کو بعد میں نظر آئیں گی وہ میں نے ان کا حوالہ فی الحال دے دیا کیونکہ یہ سمپل ٹیبل ایکچولی آپ پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے کہ آپ اسکیننگ اسٹیج میں بھی اور پارسنگ اسٹیج میں بھی اس کو لے آئیں گے یہاں پہ اس میں کچھ چیزیں لوڈ ہوں گی تو یہ وہ آگمنٹڈ ٹیبل ہے یا بعد میں اور ٹیبلز جو آئیں گے وہ آپ کو اب نظر آتے جائیں گے اور یہ ایک لحاظ سے سمجھیے کہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے اس کا حصہ ہیں selecting and appropriate I R for project requires an understanding of بہت the source language and the target machine and the properties of the program اب یہ ایک لحاظ سے کافی کافی بڑا مشن اسٹیٹمنٹ سا بن جاتا ہے کہ ایز اے کمپائلر رائٹر میں اگر کمپائلر بنا رہا ہوں تو مجھے کیا کیا چاہیے مجھے سورس لینگویج کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے اس میں یہ جو نیو آنسرز ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہیں پھر ایونچلی میں نے ایک ٹارگیٹ مشین کے لیے کوڈ اگر جنریٹ کرنا ہے تو اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے اس کے انسٹرکشن سیٹ کیا ہے اس کے اور کیا ایٹریبیوٹس ہیں اس میں فیسلٹیز کیا ہیں اس میں رجسٹرڈ فائل کتنی بڑی ہے اس میں کتنے یونٹس ہیں وہ پیرل میں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں اینڈ سو آن اور پھر یہ properties of the programs to be compile programming میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کہ اسٹائلس آپ ان کو کہہ لیں یا ایسے پیراڈائمس جن کو اگر کمپائلر ڈیٹیکٹ کر لے تو اس سے بھی کمپائلر جو ہے اپنا کام جو ہے وہ بہتر کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ساری انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ یہ جو آئی آر سلیکشن ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جو کہ ایز اے کمپائلر رائٹر اب آپ کو کرنی پڑے گی لیکن اس کے لیے دیکھیے آپ کو کیا کیا سمجھنا پڑے گا تو یہ ایک لحاظ سے کورس میں یہ نہیں ہے کہ بس پروگرامنگ لینگویج ایک سیکھ لو اور یہ سمجھ لو کہ اس کا سنٹیکس کیا کمپائلر خود ہی ہم بنا لیں گے ذرا اس کو دیکھیے کہ ٹارگیٹ مشین جو ہے اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں this for example source to source translator might keep its internal form in form quite close to the source اب یہ جو بات ہے سورس ٹو سورس ٹرانسلیٹر والی یہ جس طرح کنورٹرز ہوتے ہیں نا کہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج جیسے سی سے آپ جاوا کوڈ بنا سکتے ہیں یا سی پلس پلس کو آپ جاوا میں کنورٹ کر دیں یا جاوا کو لے کے آپ کسی اور لینگویج میں لے جائیں پیسکیل کو آپ سی میں کنورٹ کر دیں ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں جو کہ پرہیپس لگتا ہے کہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج ایک لحاظ سے پرنٹنگ بھی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنا کوئی کسی فائل کو پرنٹ کرنا ہے پیچھے اگر پوسٹ اسکرپٹ جنریٹ کر رہے ہیں تو پوسٹ اسکرپٹ جو ہے وہ بھی ایک پوری لینگویج ہے اب یہاں پہ یہ بات کہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ اپنی انٹرنل انفارمیشن جو ہے وہ سورس کے قریب رکھے گا یہ اہمیت یہ بات جو ہے اس کی ڈیٹیل جب بعد میں ہم تھوڑی سی دیکھیں گے تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے in contrast compiler that produce assembly code might use a form close to the target machine instruction set اب یہاں پہ ایسے کچھ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ انٹرنل ریپرزینٹیشن جو ہے یہ کمپائلر نے ایکچولی کرنا کیا ہے اس سے بھی ڈکٹیٹ ہو رہی ہے اور واقعی ایسی بات ہے کہ اگر آپ سورس ٹو سورس جیسے C plus plus to Java convert کریں گے تو انٹرنل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ آپ سورس کے قریب رکھیں گے کیونکہ سورس کو ہی آپ نے کیپچر کر کے اس کو سمپلی جاوا بنا دینا ہے لیکن اگر آپ نے ایکسیکیوربل بنانے ہیں جو کہ جیسے اسمبلی لینگویج میں بنیں گے پہلے اور پھر بعد میں بائنری کوڈ بنے گا تو لگتا یہ ہے کہ انٹرنل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ انسٹرکشن سیٹ کی جانب چلی جائے اور ایکچولی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم انٹرمیڈیٹ فارم جو جنریٹ کریں گے وہ آلموسٹ اسمبلی لینگویج لگے گی پوری نہیں ہوگی اور اس سے پھر ہم فائنلی اسمبلی لینگویج جنریٹ کر لیں گے خیر اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے انٹرنل ریپرزینٹیشن کے بارے میں ابھی کافی تفصیلات باقی ہیں میری تجویز کہ آپ اس سلسلے میں کتاب میں جو چیپٹر ہے جو اس کے سیکشنز ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے اپنی ریڈنگ مٹیریل سے یہ گفتگو ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ